السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ڈاکٹر اشرف نامی شخص حدیث کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے چند انگریزی لوڈوں کو خوش کرنا چاہتا ہے چودہ اگست کے حوالے سے لگتا ہے تقریر کر رہا ہے تو پاکستان بننے کے وجوب پر یہ بہت ضروری تھا کلام کر رہا ہے تو حدیث ابو داود شریف کی پڑھ رہا ہے سون ابی داود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پینتالیس ہے آ فرماتے آنا بری ام من کل مسلم یقین بین اظہر المشرقین میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اقامت اختیار کیے ہوئے ہے رہائش اختیار کی ہوئے یقین کہاں بین اظہر المشرقین مشرقوں کے بیچ میں جو رہتا ہے میں اس سے بری ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ان لفظوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بڑا بھارا معاملہ ہے کہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں وہ میرا کچھ نہیں لگتا وہ میرا امتی نہیں ہے اور میں اس کے معاملات کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا جرم اس کا کیا ہے یہ ہے کون فرما من کل مسلم ہر ایسے مسلمان سے میں بری ہوں یعنی اس سے پتا چلا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی مسلمانوں کی بات ہو رہی کیسا مسلمان اس کی غلطی کیا ہے یقیم و بین ازور المشرقین اس کی سکونت مشرقوں کے درمیان ہے اس کی رہائش کافروں کے درمیان ہے اب اس میں پتا چلا کہ اسلام میں سکونت کے بھی بڑے نمبر ہیں رہائش کے بھی بڑے نمبر ہیں جہاں رہنا ہو خود صرف رہنے کے لحاظ سے اب آگے نماز پڑھنا روزہ رکھنا وہ ساری عبادات تو بعد کی ہے لیکن یہ کہ وہ رہتا کس جگہ پہ اس بیس پر جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے نکلے کہ جذبہ یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے اسلام کی خاطر جا رہے ہیں تو پیچھے ان کو تیار کرنے میں یہ صدیوں کی جد و جوت تھی وہ ساری ان احادیث کی بنیاد پر تھی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے واضح طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جدا دیش کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ مشرقوں کے درمیان رہے گا ان کے دیش کے اندر جہاں مراد یہ کہ وہ جو مرضی ہے وہ کر لیں اور مسلمان آگے کچھ نہ کر سکیں بے بچ ہوں تو ایسے دیش میں جب رہے گا تو سرکار اس سے اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بین المشرقین تو میں محمد بری ہوں ہر ایسے مسلمان سے جو مشرقوں میں رہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں مشرق ہندو رہتے تھے تو اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کا ان میں رہنا حرام تھا رسول پاک بیزار ہو رہے ہیں بری ہو رہے ہیں لا تعلق ہو رہے ہیں فرد بن گیا ہونے ان کو کہتے ہیں محرفین قرآن اس کو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا اے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو تو ریت افکار کی نعمت ہے خدا دار چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدا پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے تازہ شریعتی جات ہے مملکت ہند میں ایک ترفا تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد او مسلمانوں یہ نئی یہ محرفین قرآن مفسرین نہیں اللہ اکبر یہ فارمی ملا لوگ جو ڈاکٹر سکالر پروفیسر کفار یہود رسارا کی خوش اور ان کے لوڈوں غلمان فرنگ کی خوش کے لیے قرآن و حدیث کو بدلتے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ ٹھیک کہا اقبال نے اب میں اس پر ذرا تبصرہ کرتا ہوں اس نے حدیث جو پڑی حدیث موجود ہے لیکن اس نے گندی ماری ملا اگر مشرقوں میں رہنا حرام ہے اس حدیث کی روح سے تو پاکستان بنانا پڑا تو دو پاکستان مسلمان ہندوستان میں ابھی رہ رہے ہیں وہ اسی طرح مشرقوں میں رہ رہے ہیں ان کو فتوا نہیں سنایا کہ حدیث کے مطابق تمہارا رہنا حرام ہے نکل آؤ بریلی شریف والوں کو نے سنایا اجمیر شریف والوں کو نے سنایا تمام کے تمام وہاں کے مسلمانوں کو فتوا نہیں سنایا اور یہاں پر پھر ہندو عیسائی سکھ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں مسلمانوں میں رہ رہے ہیں جا کر دیکھ کون کون سے علاقے میں رہتے ہیں یہ رہنا جائز ہو گیا اور پھر اصل بڑا بڑا جو کافر کرنے کا بہت بڑا منصوبہ ہے وہ تو یورپ کی رہائش ہے تو وہاں تو سارے رہ رہے ہیں ڈاکٹر وہاں نظر نہیں آیا فتوا نے بیان کیا یہ کیوں نے کہا کہ مشرو یہاں سے جاتے ہو مشرقوں میں رہنے کے لیے حدیث میں تو رسول بیزار ہو رہے ہیں لا تعلق ہو رہے ہیں جس سے رسول اللہ تعلق ہوگا کچھ نہیں رہے گا اس کا یہ کیوں نہیں کھلایا صرف غلمان فرنگ کو خوش کرنا مقصود ہے مورفین پھر ایسا ہی کرتے ہیں اگر ضرورت ہو کسی کی تو اس کا جواب دیں السلام علیکم